باب اول اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ اسلام میں عورت کی مستقل حیثیت ہے اسلام میں حقوق نسواں کے معاملے میں جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس میں عورتوں کو مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے وہ مردوں کا ضمیمہ ہے ہر معاملے میں انہیں مردوں کا تابع اور ماتحت بنا کر رکھا گیا ہے ان کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے نہ اختیار وہ دوسروں کی دست نگر اور ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہوتی ہے مسلمانوں کے زوال پذیر معاشرے سے چاہے اسی اعتراض کی ترجمانی ہوتی ہو بلکہ دراصل یہ اعتراض اسی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے اسلام کے علاوہ بعض دیگر مذاہب اور تہذیبوں میں تو عورت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے گویا اس کی تخلیق مرد سے مختلف انداز سے ہوئی ہے اور وہ کوئی دوسری مخلوق ہے اسلام تصور پیش کرتا ہے کہ مرد عورت کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت النساء آیت نمبر ایک یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جن سے نسل انسانی چلی ہے احادیث میں اس کی سراحت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل لکم بنو آدم آدم ترمزی تم سب آدم کے بیٹے ہو بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا تلمود میں اس کی اور تفصیل ہے کہ ہوا کو آدم کی دائیں جانب کی تیرویں پسلی سے پیدا کیا گیا یہیں سے اسرائیلی روایت کتب تفسیر میں بھی رہ پا گئی ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں تخلیق ہوا کی تفصیلی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے لیکن اس میں اس کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کی فطری خصوصیات کی تشبیح بیان کی گئی ہے اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی تخلیق آدم ہی کے جن سے کی قرآن کریم میں دوسری جگہ صورت النحل سے میں فرمایا گیا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے ہی بیویاں بنائیں مرد اور عورت میں تخلیق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اس کا ذکر ایک حدیث میں بہت خوبصورت انداز میں آیا ہے متعدد صحابہ ام المومین حضرت عائشہ حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو ترمزی کی حدیث الفاظ ہیں عورتیں اور مرد ایک جیسے ہیں عربی زبان میں شک نصف حصے کو کہتے ہیں کسی چیز کو لمبائی سے چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑا شک شکتہ کہلاتا ہے اسی معنی میں سگے بھائی کو شقیق اور سگی بہن کو شقیقہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں اس حدیث میں تمام عورتوں کو مردوں کے مثل قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حق اور باطل خیر و شر صحیح اور غلط نیک اور بد سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اس کے رسول نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے ان چیزوں کی خوب وضاحت کر دی ہے اب جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کی رضا سے بہراور ہوگا اور اس کے انعامات کا مستحق ٹھہرے گا لیکن جو شخص ان کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا اور اس کی سزا جھیلے گا اس معاملے میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے چنانچہ صورت الحضاب 35 میں فرمایا گیا بالیقین یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں متی فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے عیسائیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کن خوبیوں کی قدر و قیمت ہے یہاں دس اوصاف کا بیان ہے یہ اصلاً دین کی بنیادی قدریں ہیں ان پر عمل آوری کے معاملے میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی خواہ و مرد ہو یا عورت ان اوصاف کو اختیار کرے گا اور ان سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے گا اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور وہ اس کی مغفرت اور اجر انعام سے بہرابر ہوگا اگر مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کا مرتبہ یکساں ہوگا اور دونوں برابر اجر کے مستحق ہوں گے ان آیات میں عورتوں کا ذکر ضمن نہیں بلکہ مردوں کے پہلو پہلو مستقل آیا ہے اس لیے کہ وہ نصف ف انسانیت ہے معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں ان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا مردوں کا ہے بلکہ بعض پہلوں سے ان کا حصہ مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہے دنیا میں کوئی شخص جو عمل بھی کرے گا اور آئے گا نہ جائے گا عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ اسے اس کا بھرپور صلاح عطا فرمائے گا قرآن مجید میں ایک جگہ عقل و دانش سے کام لینے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایمان حاصل ہونے پر شکر بجا لاتے ہیں اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد کی آیت یہ ہے سورہ آل عمران 195 جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو اس آیت میں سراحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی عمل کرے گا وہ ضائع نہ ہوگا اس آیت کا ایک ٹکڑا بھی بہت اہم ہے تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو یعنی تم مرد ہو یا عورت ایک جیسے ہو تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا پائے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ آخرت میں اس کی اچھی جزا پائے گا اس معاملے میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ بات اجمالاً بیان کی گئی ہے لیکن متعدد آیات میں سراحت سے مرد اور عورت کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے سورة النحل 97 جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ ہو مومن اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اج ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے پھر سورة النساء 123 to 124 انجامی کار نہ تمہاری آرزوں پر موقف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کے ہو وہ مومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی مومن فوٹی جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشت کے ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا ان تینوں آیتوں میں دو باتوں کی تکرار ہے ایک خواہ وہ مرد ہو یا عورت دوسرے بشرت کے ہو وہ مومن اس سے وضاحت مقصود ہے کہ دنیا میں مرد عورت میں سے جو بھی نیک مال کرے گا وہ آخرت میں اس کی جزا پائے گا محض عورت ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کے استحقاق کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے گا البتہ اخروی اجر کا مستحق بننے کے لیے ایمان شرط ہے جو شخص ایمان سے بہراور نہ ہو وہ چاہے مرد ہو یا عورت وہ جنتوں کی نعمتوں سے شاد کام نہ ہو سکے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی قیامت میں ہر شخص بارگاہ الہی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اس سے اس کے اپنے اعمال کا حساب ہوگا اس کے رشتہ داروں یا متعلقین نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کا فائدہ اسے نہیں ملے گا اور برے کام کیے ہوں گے تو ان کا وبال اسے نہیں پہنچے گا یہ ایک طے شدہ اصول ہے جسے قرآن میں مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت الاسرا ففٹین سکسٹین جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست تروی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا سور فاتیر ایٹین کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید میں مثالوں کے ذریعے اس اصول کو واضح کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا اس کے کفر نے حضرت ابراہیم کو کچھ نقصان پہنچایا نہ ان کے اللہ کا محبوب اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی وجہ سے اسے کچھ فائدہ پہنچا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کا باغی بنا رہا ایک پیغمبر کا بیٹا ہونے سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوا نہ اس کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے حضرت نوح کی نبوت پر کچھ فرق پڑا یہ مثال قرآن مجید میں عورتوں کے سلسلے میں بھی مذکور ہے حضرت نوح اور حضرت لوح کی بیویاں ایمان سے محروم رہیں چنانچہ عذاب الہی کی مستحق کہیں پیغمبروں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا پھر اون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو جنت کی حقدار قرار پائی ایک انتہائی ظالم و جابر اور کافر بادشاہ کی بیوی ہونا تقرب الہی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص خواہ و مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور اس سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسلام نے مرد عورتوں کو برابر حیثیت دی ہے لیکن ان کا دائرہ کار علیحدہ رکھا ہے دونوں کو الگ الگ کام اور الگ الگ ذمہ داریاں سونپی ہیں اس نے مرد کو گھر سے باہر کے کام سونپے ہیں اور معاشی دو کرنے کر کے اپنے متعلقین کی کفالت کرنے کا حکم دیا ہے اور عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی ہے اور بچوں کی پرورش و پرداخت کا کام اس کے حوالے کیا ہے اسی بنا پر گھر سے باہر کے بہت سے کاموں سے رخصت دی گئی ہے خاندان کا نظام خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کاموں کی تقسیم ضروری تھی باڈی گارڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنی محترم عظیم اور صاحب منصب ہوتی ہے اتنا ہی اسے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے سیاسی لیڈران صوبوں کے ازرائے اعلیٰ اور گورنر وزیر اعظم صدر جمہوریہ ہر ایک کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے کسی کو ایکس سیکورٹی کسی کو وائی سیکورٹی کسی کو زیڈ سیکورٹی کسی کو زیڈ پلس سیکورٹی تحفظ کے پیش نظر یہ حضرات آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے بغیر جانچ اور تحقیق کے نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ کسی سے مل سکتے ہیں اس چیز کو ان حضرات کی توہین نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ اعزاز کی علامت سمجھی جاتی ہے جس کو جس معیار کی سیکورٹی حاصل ہے اسے اتنا ہی بڑا صاحبی منصب تصور کیا جاتا ہے اسلام کی نظر میں ہر عورت قدر و منزلت کی مستحق ہے وہ ہر ایک کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے اور اس کی عزت وقار کے تحفظ کے لیے ایک یا ایک سے زائد باڈی گارڈ متعین کرتا ہے لڑکی کے لیے باپ بہن کے لیے بھائی ماں کے لیے بیٹا بیوی کے لیے شوہر بہو کے لیے خسر بھتیجی کے لیے چچا اسی طرح دوسرے قریب ترین رشتے دار اسلام کہتا ہے کہ عورت اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے تنہا تو تنہا گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن اگر متعین مسافت سے زیادہ کا سفر کرے تو ضرور اپنے ساتھ اپنے محرم یعنی باڈی گارڈ کو لے لے یہ اس کی توہین نہیں بلکہ اعزاز ہے اس کی ناقدری نہیں بلکہ قدر افزائی ہے ایک مرتبہ میرے استاد و مربی مولانا سید جلال الدین عمر رحم اللہ سابق امیر جماعت اسلامی ہند نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اصحاب مناسب کے باڈی گارڈز اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں ضروری نہیں کہ جن کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں ان سے انہیں محبت بھی ہو لیکن اسلام ہر عورت کو جو باڈی گارڈ فراہم دیتا ہے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھتا ہے اس کی روزی روٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے اس کی موجودگی میں کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریک نہیں کرتا نادان ہیں وہ عورتیں جو اسلام کے عطا کردہ اس اعزاز کو اپنی حق تلفی اور ناقدری سمجھتی ہیں وہ بغیر محرم کے دور دراز کے سفر پر تنہا نکل کھڑی ہوتی ہیں اور بسا اوقات ناگہانی حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں نادان اور نام نہاد دانشور جو اسلام کے عطا کردہ اس اعزاز کو عورت کی حق تلفی اور ناقدری سمجھتے ہیں اور عورت کے تنہا سفر کرنے کے لیے گنجائشیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نادان ہیں وہ لوگ جنہیں اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کا علم نہیں ہے چنانچہ و اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے اور اس کے آزادانہ نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کر دی ہیں انہیں کیا خبر کہ اسلام نے ہر عورت کو اعلیٰ ترین سیکورٹی فراہم کی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے طاقتور اور محبت کرنے والے باڈی گارڈز متعین کیے ہیں یہ آپ گینے ہیں ذرا سنبھال کے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک جو رسول اللہ کے خاص خادم تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے آپ کے ساتھ کچھ مرد اور خواتین بھی تھیں خواتین میں ازواج متحرات کے علاوہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم بھی تھیں اس زمانے میں قافلوں کے ساتھ خودی خواہ بھی ہوتے تھے خودی نغمہ کو کہتے ہیں خودی خواہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو بہت سریلی آواز میں نغمے پڑھتے تھے جنہیں سن کر اونٹ اور اونٹیاں مست ہو جاتی تھیں اور اپنی رفتار تیز کر دیتی تھی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس قافلے میں مردوں کے ساتھ خودی خوانی حضرت برا بن مالک کر رہے تھے اور عورتوں کے ساتھ ایک حبشی لڑکا تھا جس کا نام انجشا تھا اس کی آواز بہت سریلی تھی اس نے حدی پڑھنی شروع کی تو اونٹنیوں پر اس کا غیر معمولی اثر ہوا انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ ان اونٹنیوں سے آگے نکل گئی جن پر مرد سوار تھے یہ دیکھ کر اللہ کے رسول ہنس پڑے آپ نے حدی خوان لڑکی کو مخاطب کر کے فرمایا یا انشا رویدک بالقواری بخاری آئے انشا دھیرے یہ آب جینے ہیں دوسری روایت میں الفاظ ہیں بخاری کے ہی انشا دھیرے چلو ورنہ آب جینے ٹوٹ جائیں گے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے خواتین کو آب جینوں یعنی شیشے کے برتنوں سے تشبیح دی ہے کتنی لطیف ہے یہ تعبیر اس میں معنی کا دریا موجزن ہے آپ خواتین پر کتنے مہربان اور ان کا کتنا خیال رکھنے والے تھے آپ کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ اونٹنیوں پر سوار خواتین ان کی تیز رفتاری سے ہلکی سی بھی بے اطمینانی محسوس کریں آپ اونٹیوں کی چال سے محسوس ہوئے لیکن خودی خان کو فوراً تنبیح فرمائی کہ ان کی رفتار کو قابو میں رکھے کوئی آدمی شیشے کے برتنوں کے ساتھ سفر کرے تو ان کی حفاظت کا کتنا خیال رکھتا ہے وہ پوری احتیاط کرتا ہے کہ ان کی انہیں ہلکی سی بھی ٹھیس نہ لگے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ عورتوں کا اسی طرح خیال رکھا جائے آپ عورتوں پر بہت شفیق اور مہربان تھے آپ نے مردوں کو تاکید کی تھی بخاری کے الفاظ عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو آپ نے اس معاملے میں عملی نمونہ بھی پیش کیا آپ اپنی ازواج کے ساتھ بہت زیادہ محبت معدت اور رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے انشا نے تو رسول اللہ کی ایک آواز پر افطار دھیمی کر دی تھی اور آبگینوں کو ٹھیس نہ لگنے دی تھی کیا ہمیں آبگینوں کی نزاکت کا کچھ خیال ہے چودہ سو برس گزر گئے لیکن مجھے اب بھی یہ آواز صاف سنائی دے رہی ہے رویدت بالقوارین رویدت بالقوارین رویدت بالقوارین اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ اس آواز کو سنیں اور اس پر عمل کرے کیا احادیث نے عورتوں کی حیثیت کم کی ہے بعض احادیث میں ایسی باتیں ملتی ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی تنقیز کی گئی ہے اسے مرد کے برابر درجہ نہیں دیا گیا ہے اور اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن سے اس کی تحقیر و تجلیل ہوتی ہے یہ احادیث معتبر اور مضبوط سندوں سے مروی ہیں اس وجہ سے اصطلاحی طور پر انہیں صحیح قرار دیا گیا ہے اس کے باوجود ایک طبقہ ان کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے اور انہیں صحیح ماننے میں تردد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ حادیث کو بلا تعمل رد کرنا کر دینا چاہیے خواہ و حدیث کی کیسی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہوں اس لیے کہ عورت کو درجے انسانیت سے گراتی ہیں اور اس کے بارے میں منفی تاثرات پیش کرتی ہیں عموماً ایسی احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا مطالعہ ان کے سیاق میں نہیں کیا جاتا الفاظ اور جملوں کا صحیح مفہوم ان کے سیاق میں ہی ظاہر ہوتا ہے سیاق سے کاٹ کر انہیں دیکھا جائے تو ان کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات برعکس ہو جاتے ہیں یہی معاملہ ان احادیث کے ساتھ ہوا ہے کہ سیاق سے ہٹ کر ان کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے ان کا نامطلوب مفہوم نکال لیا گیا ہے آئندہ سطور میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی نمبر ایک حدیث میں عورت کو منحوس کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بخاری 5093 نحوست تین چیزوں میں ہے عورت گھر اور گھوڑا اس مضمون کی متعدد روایات ہیں جن کے الفاظ اور انداز بیان میں کچھ فرق ہے اگر ان سب کو سامنے رکھا جائے تو اس حدیث کے درست مفہوم تک پہنچنے میں آسانی ہوگی چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم کی خدمت میں نحوست کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بخاری 5094 اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہوتی اس سے واضح ہے کہ نبی کریم کے اس قول سے نحوست کا اس بات نہیں بلکہ نفی ہو رہی ہے آپ کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی لیکن جب ان میں نہیں ہے تو کسی چیز میں نہیں ہے مذکورہ حدیث میں عورت گھر اور گھوڑے کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ زمانی جاہلیت میں اہل عرب ان تینوں چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں بدشگونی کرتے تھے حضور اکرم نے اس جاہل عقیدے کی بے خونی کرنے کے لیے ان میں نحوست کی نفی فرمائی اس مفہوم کی تائید حضرت عائشہ کی روایت سے ہوتی ہے ان کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ گھر عورت اور گھوڑے میں نحوست ہے یہ سن کر حضرت عائشہ غضبناک ہو گئی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد پر قرآن نازل کیا اللہ کے رسول نے یہ بات کبھی نہیں کہی بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل جاہلیت ان چیزوں سے بدفالی لیتے تھے مسند احمد 26034 نمبر دو ایک حدیث حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلم فائیو ڈبل ون عورت گدھا اور کتا کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کجاوا کے آخری حصے جیسی کوئی چیز سامنے رکھ لی جائے اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک ایک کہ اگر کوئی شخص کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اپنے سامنے ستھرا رکھ لینا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر اس کے سامنے ستھرا نہ ہو اور کوئی آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی حدیث میں عورت گدھے اور کتے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت گدھے اور کت عورت گدھے اور کتے کے مساوی ہے حدیث میں نماز فاسد ہو جانے سے مراد اس کا باطل ہو جانا نہیں بلکہ اس میں نقص و عیب پیدا ہو جانا ہے اس لیے کہ اس سے نمازی کی خوشی و خضو میں کمی آ جاتی ہے عورت کی گزرنے سے نماز میں نقص پیدا ہونے کی علت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ اور یکسوئی میں خلل واقع ہو جائے گا برخلاف مرد کے کہ اس گزرنے سے نمازی کے انہماک میں اس طرح کا خلل واقع نہیں ہوگا گدھا اور کتا نماز میں نقص پیدا ہونے کی علت دوسری ہے وہ یہ کہ ان کی آواز یا حرکت سے نمازی کی یکسوئی متاثر ہوگی اسی کا اشارہ ستائشہ کی روایت سے ملتا ہے ایک روایت میں موقع پر ایک موقع پر ان کے سامنے لوگوں نے کہا کہ عورت کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے انہوں نے اس کا سختی سے انکار کیا اور فرمایا تم لوگوں نے عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر بنا دیا جب حضور نماز پڑھتے تھے تو میں آپ کے آگے تخت پر لیتی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تو چپکے سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول سجدہ کرنا چاہتے تو مجھے اپنے ہاتھ سے ٹھوکا لگاتے چنانچہ میں اپنے پیر سمیٹ لیتی اس کے بعد جب آپ قیام کی حالت میں چلے جاتے تو اپنا پیر پھیلا لیتی اس زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا بخاری فائیو ون ون یہ ایک دو دن کا واقعہ نہیں ہے بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بارہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول رات پہ نماز پڑھتے تھے اور عائشہ آپ کے سامنے قبل کے درمیان لیٹی رہتی تھی لیکن آپ نے کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا نہ ان کے سامنے لیٹے رہنے کی وجہ سے آپ کی توجہ اور انہماک میں خلل پڑا اگر ایسا ہوتا تو آپ ضرور انہیں سامنے سے ہٹ جانے کے لیے کہتے نمبر تین ایک حدیث حضرت ابو حریرہ سے مرویے کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا Bukhari three double three one عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا اس کا بالا ہی حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی بس تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو دوسری روایت کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں بخاری 5184 عورت پسلی کی مانند ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مردوں سے خطاب فرمایا تو آپ نے ابتدا میں اور آخر میں بھی انہیں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت کی درمیان میں آپ نے عورت کو پسلی سے تشبیح دی کیا اس تشبیح کا مطلب عورتوں کی فطرت میں کسی کجی نقص اور خامی کی طرف اشارہ کرنا ہے سیاق سے اس کی نفی ہوتی ہے غور کیا جائے تو اسے عورت کی خوبی کی طرف اشارہ آئے جو مردوں میں نہیں پائی جاتی آپ نے عورت کو پسلی کے اوپری حصے سے تشبیح دی ہے جس میں بہت زیادہ جھکا ہوتا ہے اس ارشاد نبی کا مقصد عورت کی فطرت میں پوشیدہ اس کے وصف جھکنا دوسروں کا خیال رکھنا ان کی حفاظت کرنا کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے یہ تو عورت کا قابل تعریف وصف ہے نہ کہ قابل مذمت وصف پسلی جس میں انسانی کا ایک عضو ہے جو اپنی منہنی شکل کی وجہ سے اندرونی اعضاء قلب جگر وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے اس کا ٹیڑھا پن کوئی عیب یا نقص نہیں بلکہ اس کا حسن ہے اس تشبیح کی معلوم یہ ہے کہ جس طرح پسلی اپنے ٹیڑھے پن کے ذریعے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح عورت اپنے مخصوص مزاج کے ذریعے خاندان کی نگہداشت کرتی ہے اور اہل خانہ کے ساتھ محبت و شفقت مہربانی و غمخواری اور لطف و عنایت سے پیش آتی ہے آپ نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے اس سے آپ کا مقصد لوگوں کی توجہ اس جانب مبزول کرانا تھا کہ اگر عورت کی فطرت اور مزاج کے خلاف اس کے برتاؤ برتاؤ کریں گے تو اس سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور آئلی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا جس طرح اگر پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو ٹوٹ جائے گی لیکن اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو آئی زندگی خوشگوار رہے گی چار ایک حدیث حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے اشاد فرمایا بخاری 5096 میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہوگا اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی زبان میں لفظ فتنہ کا استعمال کن معنی میں ہوتا ہے اس کا اصل معنی ہے سونے چاندی کو آگ میں تپانا تاکہ اس کا کھوٹا یا حصہ کھرے حصے سے الگ ہو جائے پھر اس کا استعمال ناپسندیدہ چیزوں کے لیے کیا جانے لگا چنانچہ قرآن مجید میں کبھی اس کا استعمال کفر کے معنی میں ہوا ہے کبھی گناہ کے معنی میں فتنے کے اصل معنی آزمائش و جانچ کے ہیں اسی معنی میں اس کا استعمال مذکورہ حدیث میں ہوا ہے کہ اس کے ذریعے مرد کو آزمایا جاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی فطرت میں ایک دوسرے کی جانب میلان کا جذبہ رکھا ہے البتہ عورت کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور مرد اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بسا اوقات وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے مردوں کو ہوشیار کیا ہے کہ عورتوں کی جانب زیادہ میلان ہونے کی وجہ سے آزمائش میں نہ پڑیں اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں عورت کے لیے فتنہ کا لفظ اس کی حقارت و ذلت اور نقص و عیب پر دلالت نہیں کرتا اور اس کی قدر گھٹانا مقصود نہیں ہے پانچ ایک حدیث حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نبی کرم نے ارشاد فرمایا بخاری 3241 میں نے جنت میں دیکھا تو اس کے اکثر لوگ فقرا تھے اور میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت سب کے سب فقرا نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے اسی طرح جہنم میں صرف عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں عورتیں مز عورتیں ہونے کی وجہ سے نہیں جائیں گی بہت سی عورتیں متقی اور نیک ہوتی ہیں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت و جہنم میں داخل کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے دیگر معیارات ہیں اس مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا Bukhari five one nine seven مجھ کو جہنم دکھائی گئی تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی وہ نافرمان ہوتی ہیں سوال کیا گیا کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں آپ نے جواب دیا وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی احسان فراموشی کرتی ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر اس نے سلوک کرو لیکن کسی دن وہ تمہاری طرف سے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ تم نے آج تک میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب ان کی ناشکری ہے جو عورتیں اس مضموم خصلت سے بچیں گی وہ جہنم سے محفوظ رہیں گی اس ارشاد نبی سے عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح مقصود ہے ان کی تزلیل اور تحقیر مذمت و ملامت اور نقص و عائد مقصود نہیں ہے چھ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بخاری 304 میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا جو عقل و دین کے معاملے میں ناقص ہو لیکن ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دے اس حدیث کی بنیاد پر عقائد کلیہ بنا لیا گیا ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کی فکری صلاحیتیں مردوں سے کم تر ہوتی ہیں حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے یہ احتمال آپ کی اس ارشاد سے دور ہو جاتا ہے کہ عورت ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو کیسے ہوشیار مرد کی عقل کو قابو میں کر لیتی اور حقیقت اس حدیث میں مرد پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کا جو عورت میں پائی جاتی ہے تذکرہ کیا گیا ہے اسی حدیث میں آگے وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کے ناقص ناقصات العقل والدین ہونے کا کیا مفہوم ہے عورتوں کی سوال پر ناقصات العقل کا کیا مطلب ہے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف نہیں ہے آپ کا اشارہ اشاد باری کی طرف تھا جس میں بعض صورتوں میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا اور اس کی یہ توجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے صورت 282 اس توجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عورت کی عقلی و فکری صلاحیت مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے بلکہ اس سے ان خارجی اسباب و عوامل کی طرف اشارہ ملتا ہے جو عورت کے غور و فکر کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان سے وہ جلد متاثر ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنی فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اس کے جذبات بسا اوقات اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں عورتوں نے دین میں نقص کا مطلب جاننا چاہا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم حیض کی حالت میں روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی انہوں نے جواب دیا ہاں تو آپ نے فرمایا تمہارے دین میں نقص کا یہی مطلب ہے اس جواب سے بھی عورتوں کی تحقیر مقصود نہیں تھی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو شرعی رخصتیں دی ہیں اور ان کے ساتھ جو نرمی اور آسانی کا معاملہ کیا ہے اس کو بتلانا مقصود تھا معلوم ہے کہ اس حدیث میں عورت کو مرض سے کمتر نہیں کہا گیا بلکہ دونوں کے مزاج میں پائے جانے والے فرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نقص دین سے وہ کمی مراد لی گئی ہے جو عبادات کے معاملے میں حیض کی وجہ سے انہیں لاحق ہوتی ہے یا عورتوں کے لیے کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے اور نقص عقل سے مراد ذہانت دانش مندی یا غور و فکر کی استعداد میں کمی نہیں ہے بلکہ اس سے صرف اس جانب اشارہ مقصود ہے کہ عورت اپنے جذبات کے غلبے اور مزاج کی رقت و نرمی کی وجہ سے گواہی کو درست طریقے سے منظمت نہیں کر پاتی کیا خواتین میں عقل کم ہوتی ہے اور دین بھی ظالم نے کتنا عمدہ شعر کہا ہے اس کی ادائیں بڑی قاتل ہیں وہ کتنا شریر اور نٹکٹ ہے اس طرح کے جملے ہم عام طور پر بولتے رہتے ہیں لیکن ان میں استعمال کیے گئے الفاظ کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے چنانچہ کسی شاعر کے عمدہ شعر کی تعریف کرتے ہوئے اسے ظالم کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں لیتے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہے کسی دوشیزہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اداؤں کو قاتل کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں لیتے کہ اس نے کسی کا خون کیا ہے کسی بچے کو شعیر کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں لیتے کہ اس نے شر و فساد پھیلا رکھا ہے اسی طرح اگر ہم یہ جان لیں کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے خواتین کو عقل اور دین کے معاملے میں ناقص قرار دیا ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے مواقع پر موقع پر ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں تو کچھ اشکال پیدا نہ ہو لیکن اس پہلو کو ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں نے حدیث کو ہی ناقابل اعتبار قرار دیا تو دوسروں نے اس کی دور اسکار تعویلیں کی مذکورہ حدیث کا متن درج ذیل ہے حضرت ابو سعید حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلے نماز کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور ان کے سامنے خطبہ دیا اے عورتوں خوب صدقہ کیا کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری ہے عورتوں نے سوال کیا ایسا کیوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور حیات یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہو میں نے عقل اور دین کے معاملے میں تم جیسا ناقص کسی اور کو نہیں دیکھا جو ہوشیار مردوں کی عقل کو گم کر دیتا ہو عورتوں نے دریافت کیا ہمارے دین اور عقل میں کیا کمی ہے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہے یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا یہ اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے آپ نے مزید فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب سے ماہواری آتا ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا یہ اس کے دین میں کمی کی وجہ سے ہے یہ حدیث بہت سے قطب حدیث مثلا Bukhari 304 one four six two Muslim seventy nine Abu Dawud four six seven nine two six one three Ibn Majah four double zero three Musnad Ahmad five three four three وغیرہ میں آئی ہے اس لیے اسے ضعیف اور بے بنیاد قرار دینا درست نہیں ہے بلکہ اس کی توجہ کرنی چاہیے اور اس کی صحیح توجہ یہی ہے کہ اس میں عورت کی عقل اور دین میں کمی کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے اللہ کے رسول کے عورتوں کو ناقصات عقل کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ ان کی عقل اور فکری صلاحیتیں مردوں سے کم ہوتی ہیں یہ احتمال آپ کے اگلے جملے سے ہی دور ہو جاتا ہے کہ عورت ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو کیسے عقل مند مردوں کو قابو میں کر لیتی آپ کا اشارہ سنے بکرا کی طرف تھا جس میں ایک مخصوص مسئلے میں کہا گیا ہے کہ دو مردوں کی گواہی لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لو تاکہ ایک عورت کی بھول چپ کو دوسری عورت یاد دلائے اس آیت میں کوئی عمومی حکم نہیں بتایا گیا کہ ہر حال میں عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک مخصوص صورت حال کا بیان ہے ورنہ شریعت میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف ایک عورت کی ہی گواہی معتبر ہے جبکہ اس میں مردوں کی گواہی معتبر نہیں مثلا رضاعت آیت اور اس کی سیاق میں حدیث میں عورتوں عورت کی عقل میں کمی کا صحیح مفہوم کیا ہے اسے ایک عورت ہی کی زبانی سنی محترمہ سمیہ نازش لکھتی ہیں آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فکری صلاحیت کے معاملے میں مرد عورت کے درمیان فرق ہے اور حواس اور ذہانت کے معاملے میں ان کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے جو شخص بھی کسی واقعے کے ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر سوچے گا اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دے گا اس کا غور و فکر ناقص ہوگا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل میں کمی کا مطلب غور و فکر کی صلاحیتوں میں کمی یا دماغ کی بناوٹ میں نقص نہیں ہے بلکہ یہ کمی ان خارجی اسباب و عوامل میں ہوتی ہے جو غور و فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں ان سے عورت بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنی فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اس کے جذبات بسا اوقات اس کے عقل پر غالب ہو جاتے ہیں مقالہ عورت سے متعلق بعض احادیث کا مطالعہ سہماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ اکتوبر اکتوبر 2018 اسی طرح عورتوں کے ناقصاتی دین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کی انجام دہی پر بارگاہ الہی میں مردوں کے مقابلے میں کم اجر پائیں گی حدیث میں لفظ نقص کا استعمال صرف ظاہری اعتبار سے کیا گیا ہے حقیقی اعتبار سے نہیں حدیث میں جو مثال دی گئی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو عورتیں ماہ رمضان المبارک میں مردوں کے مقابلے میں کم روزے رکھ پاتی ہیں اور کم نماز پڑھ پاتی ہیں اس لیے کہ حیض کے ایام میں ان کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ممنوع ہے اس طرح عورتوں کے روزے اور نماز گنتی کے اعتبار سے کم رہ جاتے ہیں لیکن اس کمی میں عورتوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی اس لیے کہ ان مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ و نماز فرضی نہیں کیے ہیں اس بنا پر ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی عورتوں کو ماہ رمضان میں جتنے روزے نماز کی توفیق ملتی ہے ان کی ادائیگی پر وہ مردوں کے برابر اجر کی مستحق ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو اعمال کی کیفیات دیکھتا ہے اس بنا پر عورتیں اپنی کم روزہ نماز کے باوجود ان کے میں مردوں سے بڑھ سکتی ہیں جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا قرآن مجید میں ایک موقع پر بڑا بھیانک منظر کھینچا گیا ہے سورت تقویر ایٹ اینڈ قُتِلَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں ماری گئی ان آیات میں میدان حجر کی منظر نگاری کی گئی ہے جب لوگوں سے دنیا میں کیے گئے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا ان میں سے ایک عمل لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا ہوگا اللہ کے روبرو وہ ماں باپ پیش ہوں گے جنہوں نے اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی قبر میں دفن کر دیا تھا اور وہ لڑکی بھی جسے دفن کیا گیا تھا ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے مجرم سے سوال کیا جائے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا لیکن قرآن کا انداز بیاں یہ ہے کہ جس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ جرم کیا گیا تھا اسی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ شدید غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دینے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے قابل نفرت ہوں گے کہ وہ ان کو مخاطب کرنا بھی گوارہ نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رخ کر کے ان سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا بلکہ ان کی طرف سے نگاہ التفات پھیر کر اس معصوم بچی سے پوچھے گا کہ تو بیچاری آخر کس چر میں ماری گئی تھی اس پر وہ بچی اپنی داستان علم سنائے گی کہ اس کے ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کس طرح اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا تھا کس طرح اس کا گلا گھونٹ دیا تھا اور کس طرح اسے گڈھے میں دھکا دے کر اس پر منو مٹی ڈال دی تھی اس آیات پر ذرا دیر ٹھہر کر ہمیں غور کرنا چاہیے کیا جرم صرف یہی ہے کہ کسی لڑکی کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا جائے اور اسے زمین میں گاڑ دیا جائے کیا لڑکی کو زندہ رکھتے ہوئے اسے بہت سے انسانی حقوق سے محروم کرنا اتنا ہی بڑا جرم نہیں ہے کیا لڑکوں کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرنا اور لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کرنا ان کی حق حق تلفی نہیں ہے مسلم سماج میں صدیوں سے لڑکیوں کے علم کے سر لڑکیوں کو علم کے سر چشموں سے فیض یاب ہونے کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے اور اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہی گئیں جنہیں پڑھ کر سن کر ہنسی آتی ہے کہا گیا کہ عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے کم عقل بنایا ہے وہ پرایا دھن ہوتی ہیں اس لیے ان پر خرچ کرنے سے کیا فائدہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گی تو ان کے بہکنے اور معاشیت میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے پردے کے احکام کا تقاضا ہے کہ انہیں گھر کی چاہر دیواری میں محصور کر رکھا جائے انہیں لکھنا نہیں سکھانا چاہیے ورنواب اپنے عاشقوں سے خط و خطابت کرنے لگیں گی ان تعویلات کے ذریعے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے والے والدین جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور ان سے باز پرس کرے گا تو یہ تعویلات ہوا ہو جائیں گی اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا علم ایک نور ہے اس سے ذہن کے بندریچے کھلتے ہیں تہذیب اور سلیقہ آتا ہے عقلی اور فکری صلاحیتیں جلا پاتی ہیں لڑکوں کو تحصیل علم کے مواقع فراہم کیے گئے اس لیے انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھائے لڑکیوں کو تحصیل علم کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے اس لیے ان کا ذہنی افق تنگ ہو گیا اور ان کی صلاحیتیں سکڑ کر رہ گئیں اگر لڑکیوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جاتے اور لڑکوں کو ان سے محروم کیا جاتا تو یقیناً لڑکیاں آسمانوں پر کمن ڈال دیتی ہیں اور لڑکے نرے جاہل رہ جاتے یقیناً اسلام کے احسانات اور اس کی برکتوں میں سے ہے کہ اس نے لڑکیوں کے بارے میں عمومی انسانی رویوں کو تبدیل کیا اس نے اس بے بنیاد تخیل کو ختم کیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ المیہ یا مصیبت ہے جسے بادل ناخواستہ برداشت کر لینا چاہیے اس کے برعکس اس نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور اس قابل بنانا کہ وہ اچھی بیوی بن سکیں اور اچھے خاندان کی تشکیل کر سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے اس کا اندازہ رسول اللہ کے درج ذیل ارشادات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے Muslim two six two nine Bukhari one four one eight جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی مسلم 2631 جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے یہ انگلیاں یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا ابو داود 5146 جس کے ہاں لڑکی ہو اور اسے زندہ دفن نہ کرے نہ زلیل کر کے رکھے نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا الحمدللہ ادھر کچھ عرصے سے مسلم سماج میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا چلن ہوا ہے لیکن اب بھی وہ اپنے بہت سے حقوق سے محروم ہیں جو انہیں اسلام نے دیے ہیں ضرورت ہے کہ جاہلی رسمی توڑی جائیں لڑکیوں کے بارے میں فرسودہ تصورات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اسلام کے سائے میں انہیں باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں حیثیت نسواں اور مسلم سماج دنیا کے تمام مذاہب تہذیبوں اور فلسفوں نے عورت کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا ہے اور اس کے بارے میں منفی باتیں کہی ہیں اسلام واحد مذہب ہے جس نے اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کے تمام حقوق تسلیم کیے ہیں لیکن افسوس کہ اس کے ماننے والوں نے بھی اپنے کلچر رسوم اور روایات اور دیگر مذاہب سے تاثر کے نتیجے میں اسے بہت سے حقوق سے محروم رکھا ہے مثلا گھر سے نکلنے کے معاملے میں اس پر بے جا پابندیاں عائد کی گئیں اس کی آواز کو پردہ کہا گیا موہم اندیشوں اور خطرات کی بات کہہ کر مسجد کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے اسے تعلیم سے بھی محروم رکھا گیا یا زیادہ سے زیادہ گھریلو تعلیمات کی اجازت دی گئی ابتدائی صدیوں میں سماجی امور میں خواتین کی سرگرم شرکت رہتی تھی اللہ کے رسول ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے آپ نے مردوں کو تاکید کی تھی کہ جو عورتیں باجماعت نماز کے لیے مسجدوں میں آنا چاہیں انہیں نہ رکھیں مسجدیں نمازی کا نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی مرکز تھی ان میں حدیث کا علم رکھنے والی خواتین کے بھی حلقے قائم ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی تھی پتہ نہیں کیسے ایک حدیث میں عورتوں کے لیے وارد تعبیر ناقصات عقل کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ ان میں مردوں کے مقابلے میں کم سمجھ ہوتی ہے اگر لڑکیوں کو تعلیم کے مناسب مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ لڑکوں کے برابر بلکہ بسا اوقات ان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں جیسا کہ اسلام کے دور عروج میں ہوا ہے مشہور عالم دین مولانا مفتی محمد شفیع رحم اللہ نے اپنی تفسیر معروف القرآن میں صورت الانام آیت ون فائی ون کی تفسیر میں لکھا ہے جرم اور سخت گناہ جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ ظاہری قتل کرنے اور مار ڈالنے کے لیے تو ظاہری ہے اور غور کیا جائے تو اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجے میں خدا رسول اور آخرت کی فکر سے غافل رہے بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کی درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے ان کو آزاد چھوڑتے ہیں یا ایسی غلط تعلیم دلاتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہوں وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں اور ظاہری قتل کا اثر صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ کرتا ہے یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے تفسیر معروف القرآن جلد سوم صفا فور ایٹ فور لڑکیوں کی تعلیم اور خاص طور سے دینی تعلیم موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے ان سے ان سے امت کا مستقبل وابستہ ہے مختلف اسباب سے مسلمانوں کی نئی نسل دین سے دور ہو رہی ہے آج دینی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں کلمائیں بنیں گی اور ان کی گودوں میں بچے پرورش پائیں گے تو دین سے ان کا تعلق مضبوط ہوگا اور اجنبی چیزیں ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں گی